بدن کے لیے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بدن عطا فرمایا ہے انسانی بدن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ اور حیرتوں کا سمندر ہے لاکھوں کروڑوں خلیے پرزے رگیں پٹھے اور آلات کا مجموعہ یہ بدن مضبوط اور طاقتور ایسا کہ ہاتھی اونٹ سمندر پہاڑ اور صحرا کو مسخر کر لیتا ہے اور کمزور ایسا کہ ایک مچھر اور جرسومے کے کاٹنے سے بھوسا بن جاتا ہے اگر اس بدن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کا لباس مل جائے تو پھر یہ بہت اچھا لگتا ہے اور عافیت کی زیرہ میں محفوظ رہتا ہے اسی لیے بدن کی عافیت کے لیے خاص دعائیں سکھائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا صبح و شام تین بار پڑھنا ثابت ہے اللہم عافنی فی بدنی اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إلا أنت ترجمہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بدن کان اور آنکھوں کے لیے آفیت کا سوال ہے اور کفر محتاجی اور عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے مسند الفردوس میں ایک اور دعا بھی وارد ہے اللہم البسن فی الدنیا والیقین فی الاخرہ یا اللہ مجھے دنیا کی عافیت اور آخرت کے یقین کا لباس نصیب فرمائیے ایک اور بڑی زبردست دعا بھی مسند الفردوس میں ہے اللہم استرنی بالعافیت فی الدنیا والآخرہ یا اللہ مجھے دنیا و آخرت میں عافیت سے ڈھانپ لیجئے